night. لہذا اس سے کوئی آدمی آغاز اور اطلاع کرے یہ نہیں ہو سکتا جتنی بھی چیزیں بنیں گی وہ کوئی نہ کوئی چیز دوسری چیز کو بنا دے گی اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے لیے حق محفوظ رکھا ایک تو ہے کہ ماتھے کو کسی صورت میں تبدیل کر دیا جائے اللہ نے اختیار انسانوں کو دیا ہے لکڑی ہے ہے کچھ سے کچھ صورت بنتی ہے دنیا بھر میں اس کی مثالیں موجود ہیں اور یہ اختیار اللہ نے دیا ہے کہ شکل انسان بنا لے اور دوسری چیز یہ کہ اس مادے کو پیدا کرے اللہ نے یہ چیز بلکہ یہ طے کیا کہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں بنے گی وہ انسان اس مادے میں تجرب کرے کام کرے بنا لے یہ ہو سکتا ہے لیکن یہ دوسری صرف جس سے شاہ صاحب رحمت اللہ نے شروع کیا ہے وہ اس سے تعلق رکھتی ہے کہ اللہ تعالی نے تخلیق تخلیق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے خود پیدا کر دیا تو یہ ہوتا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مثلاً بیج سے درخت کو پیدا کر دے اور انسان چاہے کہ پیدا کرے تو اگر وہ اللہ کو ماننے والا ہے تو پھر وہ اس پر بھی ایمان رکھتا ہے کہ کائنات میں جو تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں یہ بھی در حقیقت اللہ ہی کے حکم سے ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا تصرف اس میں کتنا ہوتا ہے ایک گروہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے ان کا خیال یہ تھا کہ اللہ نے اس کائنات کو پیدا کر کے پھر اس کائنات کو حوالے کر دیا ہے طبعی نظام مثلا اللہ نے بیج کو پیدا کر دیا اور انسان کے دن میں یہ ڈال دیا کہ انسان بیج کو بولے اب اس کے بعد اس کو پل ٹوٹے کیا ہو کیا نہ ہو تو اللہ نے اس کائنات کو رسوئی ہینڈ دے دیا ہے بارش برسے نہ برسے بادل آئیں اور پھر برسے یا کیا ہو انسانوں کے اپنے نظام ہیں لیکن اہل حق نے اس کا انکار کیا اور ان کا ایسے نہیں ہے کہ اللہ نے فری ہینڈ دے دیا ہو بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا پورا اختیار اور قدرت اس کو باقی رکھی ہے اور اس سلسلے میں بڑی مشہور حدیث ہے کو لاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جس لطمے کو کھاتا ہے اور پانی کے جس خون کو پیتا ہے یہ بھی اللہ سے اجازت لیتا ہے کہ میں اس انسان کے حق میں شفا بن جاؤں یا تو اللہ نے سب رکموں کو اور سب پانی کے گھونٹوں کو اجازت دے دی کہ اس انسان کے لیے بہتری اور بھلائی کا باعث بنے اور جس رقمے کو اللہ یہ کہہ دیتا ہے کہ وہ زہر بن جائے تو پھر وہی رکمہ اور وہی پانی پینے سے انسان تکلیف محسوس کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قدرت ہے تو تکلیف سے دوسری صرف جو ہے کہ اللہ کسی چیز کو کسی چیز سے بنا دے یہ یقیناً اس میں پائی جاتی ہے اور کائنات کی ایک ایک چیز پر اس کا اختیار تیسری چیز ہے تدبیر جس شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے ایک اور نام کی طرف چلتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ تدبیر کا تعلق اپنے ساتھ جوڑا ہے اللہ نے فرمایا کہ العمل اور کائنات میں کاموں کی تدبیر اللہ میں میں اللہ کے اختیار میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے چاہے ویسی اس تدبیر کو کر دے اور جس طرح چاہے ان چیزوں کو ترتیب دے کر چلائے مثلا کائنات میں فصل نے اگنا ہے اب اس کے لیے ضروری ہے کہ سورج چمکے اور پانی پڑے تو اب پانی پڑنا ہے کب نہیں اور سورج کو کتنا چمکنا ہے اس سے کتنی ہیٹ آئے گی اور اس سے وہ کوئی گندم کا بنے گا یا کوئی چیز بھی ہے بیج ٹوٹے گا یہ عمر ہے تدبیر کا اور یہ وہ چیز ہے جس سے صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار مکہ کا بنیادی طور پر جھگڑا بھی اور وہ تدبیر کے متعلق اس کے قائل تھے کہ اللہ تدبیر کرتا ہے لیکن اللہ نے اس ساری کائنات کو حوالے کر دیا ہے اپنے پیارے لوگوں کے اور وہ اللہ کے اچھے بندے اس تدبیر کو کرتے ہیں یہ شرک جو تھا عربوں میں بھی اور دیگر اقوام میں بھی ایسے بے وقوف نہیں تھے کہ وہ بتوں کی پرستش کرتے کہ بت سامنے رکھا ہوا ہے اس کو پوچھ رہے ہیں اور انہیں نہیں پتا تھا کہ اس بت میں کیا ہے یہ بت کیا کرتا ہے کیا نہیں کر سکتا پتھر ہے اس نے کیا کر لینا ہے اصل قصہ یہاں سے شروع ہوا کہ ان میں یہ خیال رواج پا گیا جو بھی اللہ کے اچھے بندے دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر ان کی روحیں دنیا میں آ کر کام کرتی ہیں اس خیال میں کسی حد تک تو بات درست تھی اور یہ بہت نازک مسئلہ ہے کسی حد تک بات ہونے کا مطلب یہ ہے کہ علماء اور یہ فکرا اس بات کے قائل ہیں کہ آدمی کی روح کا مس ہو جاتا ہے شکل کا مس نہیں جیسے یہودیوں میں مس ہوا اور بندر بن گئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ نے سور بنا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جانور کھانے کے لیے لایا گیا غالباً ایک چھوٹا سا جانور ہوتا ہے تو آپ نے سنا شاید یہ اس قوم میں سے ہے جن جن قوموں کو مست کر دیا گیا تو مطلب یہ نہیں تھا کہ یہ گو اسی قوم کی کوئی بہت بڑھیا چیز ہے وہ تو مر گئے جیسے بندر ہیں ان کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ وہ تو تیسرے دن ہی ختم ہو گئے تھے باقی جو جانور چلا آتا ہے یہ جانور ہمیشہ سے ہی ہے جب سے بھی اللہ نے اسے بھیجا ہوگا یا پیدا کیا ہوگا اسی طرح یہ جو چیز ہے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کیا فرمایا یہ مس ہوا ہوا جانور ہے تو مطلب ہے اس کی شکل پہ مس ہوا ہوگا تو ایک مسخ ہے جو جسم کا ہوتا ہے اس مسخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ نے اسے روک حدیث میں بہت جگہ یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے تین درخواستیں پیش کی ایک یہ عرض کیا کہ اللہ میری پوری امت قحط سے ہلاک نہ ہو جائے ہوتا یہ تھا کہ خدا کا عذاب جب آتا تھا تو اس قوم کے کل افراد ختم ہو جاتے تھے کوئی ایک پر زندہ نہیں رہتا تھا باقی سوائے انبیاء علیہ السلام والسلام کے دوسری بات یہ اللہ سے مت سنا یعنی جتنے بھی گناہ گار ہو رہے ہیں ان لوگوں کو کیوں نہیں سکتی ہے تو لگا فرمایا یہ بھی نہیں کرے قیامت کے قریب کوئی ایسا دوسرا واقعہ ایسا بھی ہے تو یہ آدمی ہے جہاں قیامت کی علامات آتی ہیں وہاں اس طرح آیا ہے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ رات کو اپنے ناک گانے اور بے حیائی کے کاموں میں لگے ہوئے ہوں گے اور پھر ان کے چہرے مست ہو جائیں گے اور وہ ٹوٹوں کو لے کے نوازہ تو بھاگیں گے اور مجھے چھوڑ پڑ جائے گا میرے انسان جان پر بن گئے تو پھر اس کے بعد لوگوں کو اپنے تک گنا حکم دی جائے گی اور ایک سمجھائیں گے کہ اللہ کے اچھا بھگوان نہ کرنا نہ تو ہم نے ایسا کام ہوا ہے کیونکہ قیامت کے علامات میں سے ہے اور بتا دیجیے جب بھی قیامت کی علامت میں ہوگی شاید اس صدی کے بعد پھر ایسی چیزیں دے گا اس صدی کے بعد سترویں صدی کے بعد سب سے بڑا کا خیال یہ ہے بڑی پورے ہونے کے بعد ہیں میری ایک دن ایک دن کا مطلب تم ایک دن کہتے ہو اللہ کے نزدیک کو ایک ہزار سال ہوتا ہے تو میں نے دعا کی اور موت اللہ آدھا بھی موت دنوں تو پندرہ سو سال ہو گئے اب اللہ اللہ ہے ٹھیک ہو گیا تو اس کی کچھ ایسے کا پیار دیا ہے کہ غلط تھا اور جب پورے ہوں گے پھر کی وہ بڑی بڑی علامتیں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی جس کو جائے تو جب بیت گانے گرنا جو جاتے ہیں کہ ایک کے بعد دوسرا گانا ایسے ہو جائے گا تو وہ جب بھی ہو لیکن اس طرح کے نمک کبھی ہوگا کہ اس کا آدمی گھر آیا ہے اللہ نے

درمیان عراق کے علاقے کو چھوڑ دیں وہاں کو خوراک وغیرہ کے دریا آتے تھے بچے تھے اس کی اور اس طرح افغانستان ہوتے ہوتے جب یہ پہنچتے تھے تو سب سے پہلے بڑے دریا پہ نہیں ملتے تھے یہ جہنوں اور سہن یہ جہنوں اور پہنوں کے دونوں دریا روپ کے بعد تھے جو ریاستیں آزادی ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کو آ گئے ہیں مگر یہ کے قبضے میں تھے یہ دو دریا ایسے ہیں جن کے متعلق خطرناک نے فرمایا تھا کہ میں نے رات میں دیکھا کہ اللہ کے عرض کے نیچے سے چار دریا گنگانے جا رہے ہیں تو ان میں سے دو کے تھے جینون اور سیمون اور تیسرا نیل اور چوتھا فراغ تو جینون اور سیمون اس زمانے میں ارب پر اتنا جانتے ماں بڑا ہوتا یعنی نار دریا کے پار کیا تھا ہندوؤں کو آپ پڑھیں گے تو ہندو کہتے تھے کہ ٹیکسلا سے ادھر کوئی نہیں جا سکتا کیونکہ وہاں خدا رہتے ہیں وہاں کے گھوڑے ہیں ان کی رسمیں ہیں یہ ہے وہ ہے بہت لمبی کہانی ہے پھر جب فیصلہ بھی پتا ہو گیا اس کے بعد دریائے سنگھ تھا دریائے سنگھ کے پاس بھی جاتے تھے دریائے سنگھ کے پاس جب علاقے پتا ہوئے اور بیٹھ پتا چلا وہ ساری کہانیاں تھی اسی طرح جیمون اور سیمون یہ جو دریا تھے ان کے بعد جب مسلمان پہنچے ہیں تو پھر پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو دریاؤں کو جو دیکھا تھا تو اصل بات کیا یہ تھا کہ اتنا علم وہاں سے آیا ہے ماورا نار اتنا علم آیا ہے

නිසා ජීවිතේ මොකක් කොහොමද කරලා ඉස්සාවෙන්නේ දානවා උතුම් දෙයක්. මේකම කොටේකට ග්‍රාහකින් මේ දෙකලා කියන මේ විතර කරලා. විතර කියන්නේ. ප්‍රතික්‍රියේ හේතු වලවා සමහරවිට ටෙක්නොලොජි කල්පේ ඉස්සරහට යනවා. විතර කරගෙන මේ දැක්කේ කරොත් අත්හොදාතිය දුක්ඛාපා දාන්නේ. ඒ තමයි ඉන්නේ දාපා දාපෝලයි. ඒ තමයි දාපෝලයි. ඉතින් විතරක් ඒ සාධිවෘතිය, ඒ යයි සාධිවෘතිය, ඔව් ඔව් නේ انہوں نے مثالیں دی ہیں کہ بندر کیسے بن جاتا ہے سورج کیسے بن جاتا ہے گسا کیسے بن جاتا ہے اور اس کا جو گسا بہت دیکھتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتابوں میں اس سے بحث کی ہے اور کا مزید رحمت اللہ کا بیان یہ ہے کہ کبھی کبھی یہ نہ ہوتا ہے کہ وہ جو روح ہے اس کو لگانا دنیا میں سب مسلط کر دیتا ہے کہ جاؤ اس کے سامنے بتاؤ تو وہ بتا دوں گی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دھول ہے

گزرتا ہے یہ جو آج کل میں اور جیسے سلمان تو طبیعت بہت زیادہ خراب تھی تو میں وہ ایک ہندو اور جو تھے تھے وہ کرواتے تو میں نے کہتے ہیں آئے میرے گلے میں ہار پہنایا تو ان کا یہ کرنے کے تھا کہ وہ اس اس کے لیے دور سے سے اپنے زمانے رحمت اللہ ہے بھی لیکن ہندوستان میں کسی زمانے میں کبھی بتایا ہوگا کہ اس اس طرح طرح حق ہوتا ہے جیسے زمانہ ہمارا اپنا حق کہتے ہیں تو ہوتے ہوتے تصدیق ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے کی ہے اصل ملتی کہ آدمی اپنی روح کو جو بات نہیں کرتا جس چیز کا اصل سے واضح ہوتا ہے وہ ہو جاتی ہے تو ہے ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے

تو من اس کے ساتھ بھی کچھ ہوگا تو یہ چیز ہے کہ اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے دعا مانگی لیکن ان کا مت اس اعتبار سے ہو جاتا ہے جو اس اس کی زبان نے نے لکھا ہے ہے تو انداز کہ کہ کافی تھے اتنے خود رکھا ہوا کر رہے ہیں ان کے بعد انہوں کہا جب نکل جاتی ہے تو ان کو ایک پیار حاصل ہو جاتا ہے سب کچھ کرے گا یہاں جس کو چاہے نقصان کر دے جس کو چاہے نفا کر دے نہیں اپنے ایسے ہوتا ہے لوگوں کو دھوکا ہو جاتا ہے مطلب اس نے دیکھا بعد میں کہ اس کے شہر آئے اور انہوں نے کوئی سبزی سنائی اور ملے نہیں پوری ہوگی والد صاحب کو دیکھا والدہ کو دیکھا اس نے چیز لائے تھے انہوں نے ایک بات کی وہ ملے نہیں پوری ہوگی سب چیزیں اور یہ ایسے نہیں ہے کہ کوئی آرسی سال رحمد اللہ کا ترجمہ محض پر ڈے اردو میں شاہدارے میں ایک چھوٹا سا ہاتھ کیا الفاظ جو جب جب یہ ترجمہ کرتے تھے تھے تو کو یاد کرواتے مطلب الفاظ سے کہ دیکھے جو لوگ پوچھتے ہیں بزرگوں کو وہ بزرگ یہ شیطان اپنا مہینہ شیطان اپنا مہین نام رکھ کر اپنے آپ کو بجواتا صحیح لیکن روز پاس کمزور نہیں ہو سکے چاہیے کہ وہ کہتے ہیں لوگ ہیں کو دے گنا ہمیں پتہ ہی نہیں کوئی ہماری عبادت کر رہا ہے نہیں کر رہا کر رہا ہے نہیں نہیں ہو ہو رہا رہا ہے یہ شیطان اپنا وہی نام رکھ کر اپنے آپ کو بھجواتا ہے اب جن کو اس نے ایسے حرام غلط کاموں کا انتظام کیا شام کو دیکھتا ہے رات کو سوتے میں لوگ اور ان کا بہت کیا نے یہ جو سجدہ کرتے اور یہ جو آج ہماری نے تھی یہاں تک پہنچ گئے اور بڑے ہیں اب شیطان وہ بزرگوں کا نام لے کے اپنے آپ کو لاتا ہے تب شیطان کی عبادت ہوتی ہے اور وہ جب اسلام میں دیکھے لکھا ہے کہ اللہ کے اچھے بندوں کی شکل و صورت میں تبدیل ہو کے آ جاتا ہے لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں تو چیزیں تبدیل ہوتی ہیں سواری کو دیکھا موت کو دیکھا حتیٰ کے بعد لوگوں کی جو وفات ہوئی ہے تو وفات سے پہلے انہوں نے کہا میں نے دیکھا میرے شہر اس کے بعد میں نے دیکھا اپنا ایک آدمی کہتا ہے میں صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور یہ چیزیں ہو گئی سب باتیں نبی علیہ صلی اللہ وسلم کو ایک کرتے ہیں گیٹ کے محمود ہوتا ہے خدا کی رحمت سمجھتا ہے اپنے وہ چیزیں کبھی کبھی خواب میں آ جاتی ہیں ہوتی خدا کی رحمت ہے لیکن شکل شٹل کی ہوگی عبادت کی کی کی ہوگی ہوگی ہوگی شہر کسی بزرگ اس کی روح کو اس سے مناسب تو دکھایا جاتا ہے اللہ کے فرشتے ہیں وہ اس بابا کی شکل میں آگے بات اس شکل میں آگے تاکہ اس انسان کو ان سے روس اور محبت جو ہے وہ چیز رہے کیونکہ جو روح کے نکلنے کا معاملہ ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ اسرائیل علیہ السلام جی ہم انسان اللہ کے پاس ہوتے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی روح کو خدا اپنے ہاتھ سے لے دیتا ہے رشتوں کو بھی بنا سکتا ہے اللہ اللہ کو اللہ کو ہوتے ہیں دیتا اور قدرت سے ایسا مضبوط ہوتا ہے یہ کہتے تھے

اعتدار کی ہے اور یہ ہے کہ یہ ہوتا ہے ہے دیکھو بڑا کے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کہتا کوئی نہیں کہہ سکتا ہاں اللہ اللہ پر مسئلہ ہے اس اس کی اور کا خطرہ خدا آپ کے بیٹھا ہوا یہ کہا تھا

ہوتی ہے اور وہ خود ہی اس دوسرے کا جواب وہ خود ہی کہتے کہتے ہیں ہیں کہ حق جو کچھ کہا ہے تو سچ ہے اللہ اور سچ اور کی ہے ہے جو کچھ کہا سے سے قرآن کہتا کہ ان کے دلوں وہ گھبراہٹ دور ہوتی ہے دلوں سے سے پھر وہ اقدامات اوپر نازل ہوتے ہیں ہیں کو بتایا جاتا ہے اور منایا جاتا ہے

और नौ मार्गे के साथ से मिलाकर उसमें वाले का अनुसार करते ये होता है वहाँ अब यही सुंदर जो बात होती है अच्छे अधूरे अच्छे अल्लाह के जीवन को भी कहा हो जाता है फिर वो खुदा भाव में दिखा देता है फिर वो खुदा तरीके के जरिए बता देता है और ये ये चीजें जरूरी नहीं है कि नेक और बद दोनों को बदल रहे कभी तो सुविधा इतना बड़ा होता है बच्चा को काफी होता है

ایسے ہے کہ برائی کا نتیجہ جاتا ہے جاتا ہے کہ بدل ساتھ یہ ہونے والا ہے اللہ کا ایک ہے یہ جو اعلیٰ سے بات کرتی ہے اس اعلیٰ میں یہ ہے اور یہ اللہ کا مقام ہے یہ جب روحیں اس کے علاوہ پہنچتی ہیں نا تو پھر ایسے ہو جاتا ہے کہ وہ جو بڑے فیصلے صاحب کی طرف سے آتے یہ سب ہوتا ہے تو وہ بڑے فیصلوں کو وہ ارواح جس مریض جس کے ساتھ زیادہ تعلق ہوا اولاد کے ساتھ زیادہ تعلق ہوا جس کے ساتھ بھی وہ اس کو روح آ کر پیغام دے دیتی ہے کہ یہ ہونے والا یوں تقسیم ہو جائے گی یوں کون ہو جائے گا یہاں پر شکست ہو جائے گی یہ پل کیسے بن جائے گا اس پل کو توڑنے کا ایسے فیصلہ ہو گیا ہے تو وہ پھر انہیں بتا دیا جاتا ہے اللہ کا حکم پر آ اسی لیے پرانے کریم میں آیا ہے حدیث میں بھی آیا ہے سورہ صاحب نے اللہ تعالیٰ کہ لیا اور آپ نے یہ کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے کوئی علم نہیں ہے کہ ملائی اعلیٰ میں کیا بحث ہو رہی صلی اللہ علیہ وسلم جب میں معراج میں پہنچا ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے اسے کائنات کی نشانیاں دکھائی اور اللہ ایسے دکھاتا تھا نبوت بہت بڑی بہت بڑی چیز ہے ہمارے لوگوں کے بس میں ہی نہیں ہے کہ سمجھ سکیں اس کی ادرا اس کی حقیقت جاننا تو بہت بڑی بات ہے اس کو بالکل سمجھ سکے انسان کے بس میں نہیں ہے اللہ نے قرآن میں بنایا قدار وال اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بادشاہ ہونے کی شہنشاہ ہونے کی اپنی اپنی سلطنت کی نشانیاں دکھائی تھی آسمانوں میں اور زمین کہ دیکھو ہم کیسے زبردست بات ہیں ہماری کیسی قدرت ہے ہر چیز کو اللہ نے نشانیاں دکھائی ہوں گی جو اس سے جیتی ہوگی اس تعلیم میں وہی جا ہم تو بہت کا کام نہیں کر سکتے تو پسیینا پسینا ہو جاتا ہے آسمان میں بعض اوقات اپنے درد کی چیز دیکھتا ہے بعض اوقات کی خوشی کی چیز دیکھتا ہے کہ کئی دن تک وہ خوشی ظاہر نہیں ہوتی تو ہم لوگ پاپ کا تحمل نہیں کر سکتے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کا لنوریا امن آیا کہ نا ہم نے ناراض کی کہ ہم نے اپنی نشانیاں دکھائی بندہ نے جو کچھ بھی دکھایا ہوگا یہ تو وہی جانتے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا اس جگہ پہنچ کے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ اللہ اعلیٰ میں فرشتے کیا بحث کر رہے ہیں تو میں نے کہا مجھے دوں قرآن نے اسی کو نقل کیا کہ جب آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ماں لیا ملائی کی بحث کا مجھے معلوم نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے سینے پہ رکھ دیا اور میں نے خدا کے ہاتھ کی کھنڈک اپنی قبر میں محسوس کی تو مجھے پتا چل گیا کہ ملائی آنا میں کیا بحث ہو رہی ہے رشتے آپس میں کیا بحث کر رہے ہیں تو پھر اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ اب بتائیے تو میں نے کہا اللہ تو اس بات پر بحث کر رہے ہیں کہ میری امت کے گناہ کیسے ہوں تو پھر لگا رہا ہے انہیں کیا جواب ملا تو میں نے کہا وہ دوسرے طریقے میں جواب دے رہے تھے کہ اس امت کے گناہ معاف ہوں گے اندھیری اندھیری رات کو مسجد میں آنے سے یعنی عشا کی نماز سے معاف سے اور حجت کی نماز سے اندھیرا ہی ہوتا ہے اور ان کے گناہ معاف ہوں گے وضو اس حال میں کرنے سے جب نفس میں گرا ہوتا پہلے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ہر وقت گرم پانی نہیں ہوتا کا گرم پانی سے وضو کرنا بھی آز گزرتا ہے مجھے بتایا کیا کہ لوگوں کے گناہ ایسے گے تو اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاں جی، ملایا میں بحث ہو رہی ہے اور اللہ کا ہاتھ کیا ہے اس نے کیسے رکھا ان چیزوں کو بس اللہ ہی کے حوالے کر دینا چاہیے اس سے زیادہ بات ہی نہیں کرنی چاہیے تو یہ ملائے اعلیٰ میں جو فیصلے ہوتے ہیں اس طرح انسانوں کلکان دیکھتی ہیں اس طرح یہ کائنات کرتی ہے اس کی تدبیریں ہوتی ہیں بارشوں کا برسانا اور یہی وہ چیز ہے جو قرآن نے صلی رحمان میں کی کہ ہوا شان اور اللہ کو ہر دن نیا کام ہوتا ہے تو کسی نے پوچھا بات اللہ عنما سے کہ اللہ کو ہر دن جو نیا کام ہوتا ہے تو کیا انہوں نے کہا یہ تمہاری عزتوں اور عزتوں کے فیصلے کرنا اور کا دینا نہ دینا رشتے کا کرنا نہ کرنا یہ سارے کام اللہ کو ہر دن نیا کام ہوتا ہے یعنی خدا ان کاموں کی تدبیر کرنا تو ایک اللہ تعالیٰ کے تیسرے نام کی جو بات کی ہے یہ تدبیر کی ہے اور اور, اور جب یہ ثابت کرنا چاہا ہے اور ہے بھی یہ مارا کہ کل کائنات کی تدبیر اللہ کی کرتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو اس کائنات میں ایک دبا برابر چیز کو ادھر سے ادھر کر سکے حتیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ یہ چیز چاہتا تھا اور یہ چیز نہیں تھی حدیث میں آیا ہے بعض مقامات میں آپ نے کہا میں اپنا آدمی کی یہ چیز چاہتا تھا اور نہیں تھی اور اسی لیے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم فرمایا کہ یہ جو کاش کا لفظ ہے آپ نے فرمایا مت بولا کر شیطان اتنے شیطان کو دخل اندازی کا موقع مل جاتا ہے کوئی کام نہیں ہوا تو منع فرما دیے نا تو کہ کاش ایسے ہو جاتا کیونکہ جب آدمی کہتا ہے کاش ایسے ہو جاتا تو اس کے ذہن میں مایوسی آئے گی اللہ کہ کاش اللہ ایسا کر ہی دیتا اللہ کے لیے کیا ہے ایسے ہو ہی جاتا تو شیطان کو موقع ملے گا نا اللہ کے مایوس کرنے کا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کام کرو کہ ماشاء اللہ معلوم کے شاید اللہ کو جو منظور کا ہو گیا جو اللہ نے نہیں کہا منع کر دیا تاکہ مایوسی انسانوں کے ذہن میں اپنی جگہ نہ پائے اس کے برباد جو ہونا تھا وقت ہو گیا جو نہیں عبد اللہ نے بات نہیں ہوا یہ پڑھنے کا حکم دیا تو اس لیے تجدید اس کو کرنا اللہ کی تقدیر کے سامنے کوئی چیز نہیں ہے کہ کسی بڑے سے بڑے آدمی کی تقدیر سامنے آپ اندازہ کیجیے کہ اللہ کا آج تبصرہ کیا ایک بیٹا گم ہو گیا اسے انہوں نے کا مار دیا بھیڑیے کھا گئے اب گیارہ بیٹے اور یہ جا رہے ہیں تو باپ اپنی طرف سے زیادہ سے زیادہ تجدید کر سکتا تھا یہی اس میرے بچے ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بس انہوں کو سفر الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا اور دیکھو بچوں مطلب یہ تھا کہ ایسے نا نظر لگ جائے اتنے خوبصورت اتنے لمبے چھوڑے ہو تو کچھ ایسے نہ ہو جائے وہ چلے گئے اور اللہ تعالیٰ نے بتایا اللہ بس یعقوب کے جی میں یہ خواہش تھی جو اس نے پوری کر لی اور اسے پتا نہیں تھا کا دوسرا بیٹا ہے ہے تو اللہ کی تقدیر وہ روکنا چاہتے تھے کہ نظر نہ لگ جائے خدا کی تقدیر دوسری طرف سے پھر کے آگے بھائی نے بھائی کو رکھ دیا تو اللہ کی تقدیر کے مقابلے میں انسان کی کوئی تصویر سامنے آتی ہاں حکم یہ ہے کہ تصویر ادیت یہ ہے اپنی طرف سے کرتا رہے باقی اللہ کی تقدیر کیا آتی ہے آپ انسان بالکل لاچار ہو کے بس ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پرندے سارے جمع ہوئے تو حدود جو تھا اس کی شاید کی پرندے اور اس نے کہا حضرت حدود کا کیا مطلب ہے اس کو ساتھ رکھنے کا تو انہوں نے کہا کہ حدود میرے پاس آیا تھا اور اس نے کہا کہ حضرت آپ انسانوں اور جنوں کی بہت رکھتے ہیں اور پانی کی باغات بڑی دقت ہوتی ہے تو اللہ نے مجھ میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ میں پانی کو زمین کی قہ میں بھی دیکھ لیتا ہوں تو میں نے اس کا امتحان لیا ایک پورا اس طرح اب رکھ لیا اچھا، پانی کی نظر آتا ہے پہنچ تو جن کو حکم ہوتا ہے مارو پانی نکل آتا ہے تو اس نے کہا حضرت اتنے جو دعوے کرتا ہے اور آپ اس کی تصدیق کروا رہے ہیں تو اس سے پوچھے پانی نظر آ جاتا ہے زمین کی میں اور یہ کوئی دانا پھینک دیتے ہیں اس کو جال میں پھنسانے کے لیے تو اتنا بڑا جال نظر نہیں آتا اور دانے پہ چوٹ مار کر پھنس جاتا ہے ٹھیک سے پوچھیں تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ آپ کیا بات ہے یہ اللہ کی تصدیق تک میرے پاس کوئی حل نہیں حالت نہیں ہوتا ہے چڑھ گئے خدا کی تجدید ایسے تجدید کے مقابلے یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ کو بتانا چاہتے ہیں کہ پوری کائنات جو اللہ نے پیدا کی ہے تو اس تجدید کے ساتھ ہے چھ دن میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا ایک جمع میں بھی پیدا ہو سکتے تھے چھ دن تو کیا ٹائم اللہ تعالیٰ نے طرح ایام جو کہا نا کہ چھ اوقات تو چھ وقت ہوں گے اس لیے کہ سورج ہی نہیں تھا دن رات کو ہم آتی ہیں نا سورج کی وجہ سے دیکھنے کے ورنہ کائنات دوسری جگہ پر چلے جائیں تو وہاں سورج بھی نہیں اور وہاں دن رات بھی نہیں یا ایک چاند ہے وہاں سولہ سولہ چاند اس عربی رحمت اللہ علیہ ان کی بیٹی فاطمہ بیمار ہو گئی عربی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ میں اپنی بیٹی کے لیے میں نے سوچا کہ میں جاؤں اور ہم لوگ اس وقت مکہ مقدمہ میں تھے تو میں نے کہا حرم شریف میں جا کے دعا کروں مجھے بیٹی سے بڑا تعلق تھا تو میں نکلا تو وہ کہتے ہیں کہ پھر میں چل رہا تھا پھر میں کیسی دنیا میں پہنچ گیا پھر انہوں نے دنیا کا حال لکھا پھر وہ مریض کا حال لکھتے ہیں پھر وہ زہرا کا حال لکھتے ہیں پھر ستارے میں پہنچے پلان جگہ گئے پلان جگہ گئے وہ ان کی ایک معراج ہے پوری لکھا ہے وہ اتنے بڑے آدمی تھے کہ محال ہے کہ وہ آدمی محاذ اللہ کو جھوٹ بولے جھوٹے آدمیوں کو خدا چلنے بھی نہیں دیتا پھر وہ کہتے ہیں جب میں دنیا میں واپس آیا تو ایک تم کہاں سے آ رہے ہو تو اس نے کہا بھی اگر میں نماز نماز پڑھ کے آ رہا ہوں بچے کی تو کہتے ہیں اتنے سے وقفے میں خدا نے مجھے سفر کروایا اور دکھایا دوسری کائنات میں کیا ہو رہا ہے دوسری دنیاؤں میں کیا ہو رہا ہے یہ تو ایک الگ بات ہے لیکن یہ یہ دن جو ہے نا اللہ نے کہا چھ دن میں ہم نے پیدا کیا چھ وقت ایسے تھے جن وقتوں میں اللہ نے کہا شاخ احمد اللہ نے کہتے ہیں سب خدا کی تجدید کا نظام ایک بات تو یہ اس کی تشریح انشاءاللہ اللہ آئندہ یہ تو مزید چیز کی تشریح ان شاء اللہ آئندہ دوسری بات یہ ہے جو ذرا سی علمی بات ہے وہ یہ ہے کہ ترجمہ کرتے ہوئے بعض اوقات اللہ تعالیٰ جو کچھ الفاظ کہتا ہے نا اصل بات یہ ہے کہ قرآن قانون ہے اور قانون کی زبان کی جو تشریحات ہوتی ہیں وہ جاننے والے دل کرتے ہیں قانون کی زبان لکھنا کوئی آسان چیز ہو گئی ملک آئی قانون کی زبان کتنے پورے ملک میں ہمارے شاید دو چار آدمی ہوں گے جو اتنے ماہر ہوں گے کہ وہ قانون کی زبان لکھ سکیں کہ اس لفظ کی سب کہاں کہاں جا کر پڑے گی اس لفظ سے کیا ثابت ہوتا ہے کس رخ کیا ثابت ہوتا ہے کاما خوب کام لگانے سے کیا ثابت ہو جائے گا وہ اتنے مہارت والے لوگ ہوتے ہیں اس طرح قانون قرآن جو ہے یہ قانونی بہت چیزیں بیان کرتا ہے تو پھر اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے یہ نہیں ہے کہ آدمی میں اردو ترجمہ دیکھتے اور ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں جو سب سے بڑے شاعر ہیں وہ ان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے فیصلے آئے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی کو سنا صحیح خالی میں کتابوں کی یاد میں آتا ہے کوئی فیصلہ نہیں کرنا بالکل اور آپ نے سنا میری طرف سے لو تو فارغ کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قانون دان یعنی قرآن کی تشریح کوئی نہیں کر سکتا تھا وہ جانتے تھے کہ اس میں کیا چیز ہے کیا چیز نہیں تو اس لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے بعض آیات ایسی آ جاتی ہیں جہاں پہ انسان کا سمجھنا ذرا سا دشوار ہو جاتا ہے دیکھو مطلب اللہ تعالیٰ نے کسی کا فرمایا کہ بلقوی بننا اور اللہ ہے جو سکون دیتی ہے رات کو ہوتی ہے دن کو تو کوئی سکون نہیں ہوتا دن کو تو لوگ کام کرتے ہیں سکون آرام کے لیے تو رات ہی ہے نا تو نہیں ہے کیوں اللہ نے کہہ دیا ایک جگہ ہیں کہ اخلاق کی آنافی جب جب زنجیریں ڈالی جائیں گی یا زنجیریں پڑیں گی ان کی گردنوں میں دل اخلاق کی آنافی ابھی کیا ان کی گردنوں میں زنجیریں ڈالی جائیں اور بیڑیاں تو یہ جو بیڑیاں ہیں یہ تو پاؤں میں پڑتی ہیں گردن میں کون ڈالتا اتنی ہی آیات قرآن کی ایسی ہیں جہاں پہنچ کے اچھے سے ترجمہ کرنے والے ترجمہ کرتے ہیں وہاں پہنچ کے سوال زیادہ ہوتا ہے اللہ نہیں ہوگا اور بیڑیاں بیڑیاں تو پاؤں میں پڑتی کے لیے ایک قاعدہ دیا ہے جس کی رحمت اللہ نے بیان کی ہے رضی نے شرح میں بیان کیا ہے کی زبردست شرح رسی کو اگر کوئی آدمی پڑھ لے ساتوں کو مسئلے کا شیعہ لیکن کمال ہے انسان پہ کتنا ہو جائے شیعہ کتنے زمانوں سے ہوتے تھے اب اگر تعصب سے ہٹ جائے نا بڑا بڑا اب ہمارے یہاں اعتراف اس لیے نہیں کرتے کہ ان کو تعصب نے ہے بر تضیر میں شیعت جو ہے یہ جہاز کی پیداوار بل تضیر میں شیعت ایسے نہیں یہ جہازت تھی لوگوں نے پیٹنا رونا شروع کر دیا وغیرہ اصل میں جو عراق تھے لمائے تھے ایسے ہی تو نہیں ویسے کرتے رہتے تھے سب کچھ کرتے تھے نے یہ جو کافی کی شرح لکھی ہے یہ بڑی زبردست چیز ہے اسے پڑھنا چاہیے اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام کس درجے کی چیزیں ہیں اور اسی طرح اور بہت لوگوں نے لکھا ہے ایک شعر ہے اس کو انہوں نے قانون بنایا ایک عرب دیہاتی کہتا ہے کہ اللہ تو ہاتھ وہاں ہم بارے میں نے اس سے الگ کو کھلایا کتنا چار کا ٹھنڈا پانی اب ٹھنڈا پانی کوئی بھی نہیں کھلاتا ٹھنڈا پانی تو پیا جاتا ہے پلایا جاتا ہے تو وہاں وہ کہتے ہیں کہ عربوں کا زبان کا حسن اور خوبصورتی یہ تھی کہ دوسرا فریز وہ الگ کر جائے پہلا فریز پہلا کام وہ دو چیزوں کے ساتھ ہوتے تھے میں نے کھلایا چارہ اپنی مٹی کو اور ٹھنڈا پانی تو یہاں ہونا چاہیے تھا کہ میں نے ٹھنڈا پانی اسی کو پلایا تو پلانے کو چھوڑ دیا اور اس نے کھانے میں دونوں چیزیں بتا دی تو کہتے تھے یہ کیا خوبصورتی سمجھی جاتی تھی کلام کی تو اس لیے وہ کہتا ہے مگر نہ اصل یہ ہے کہ اب تو ہاں، اپنی مٹی کو چارہ کھلایا بشرف تو ہم باردہ اور میں نے صرف اپنی انگلی کو ٹھنڈا پانی پلا وہ کہتے ہیں قرآن کا ترجمہ کرتے ہوئے یاد رکھنا چاہیے اب تو بے ترجمے کرنے لگے ہیں وہ دیکھو اب اب اس آیت کو اس اربوں کے کلام کا اللہ نے کہا بلا کرنا دل گئی اور اللہ جی کے لیے تمام جو چیزیں جو سکون پکڑتی ہیں رات کو اپنے کہاں اور جن کو جن کو تو چیزیں سکون نہیں پکڑتی جن کو تو آدمی کام کرتے ہیں سارے تو کہتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ بلو ما فسن فی اللیل و نشر فی النہار اللہ تو آپ اتنا و شرک تو آپ آپ کہ اللہ جی کے لیے تمام وہ چیزیں جو رات کو سکون پکڑتی ہیں وہ نشر فی النہار اور دن میں کام کرتی ہیں تو کہتے ہیں کہ دل بگنا لوگوں کی آنا فیم جب ان کی گردنوں میں ڈال دیا جائے گا سوکھ بس ہر چلی ہی سے اور ان کے پاؤں میں بیٹیاں ڈال دی جائیں تو کہتے ہیں پاؤں کا ذکر اللہ نے یہاں نہیں کیا وہاں نشر کام کرنے کا ذکر نہیں کیا یہ دونوں تذکرے جو اللہ نے چھوڑ دیے یہ ایسی ہے جس سے وہ آرامی شریف تو آگے لفظ چھوڑ دیتا ہے تو یہ جو قانون ہے نا قرآن کریم اور یہ جو زبان ہے اس کو ترجیحات کو سمجھنے کے لیے کہ اربوں کے قواعد اصول جس زمانے میں اس زبان نازل ہوئی تھی اس زمانے میں اس کے کیا مطالب تھے یہ سب چیزیں جب تک سامنے نہ ہو تب تک سمجھنا سکار ہو جاتا ہے شاہ صاحب احمد اللہ نے یہاں پہ تدبیر کا جو ذکر کیا ہے کہ اللہ اس پوری کائنات کی تدبیر کرنے والا ہے کہ تیسرا نام اللہ والا ہے اس کی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ایک یہ چیز ہے کہ جو آدمی اللہ کے جس نام کو جگتا رہتا ہے پڑھتا رہتا ہے استاد ہے سب سب اس کے ذاتی نام سے جمع ہو میں نے کہا کہ حافظ ہے کاری ہے جو کچھ بھی ہے دس حصے ہیں اس کی بیٹا ہے کسی کا پوتا ہے دس حصے ہیں ایک اس کا نام لے لو عمران اس کا نام ہے تو گھر میں جب عمران جائیں گے تو سب سمجھ جائیں گے کہ حافظ کو بلا رہے ہیں قاری کو بلا رہے ہیں اپنے بیٹے کو اپنے پوتے کو بلا رہے ہیں تو ساری بات اس میں آ گئی اسی طرح اللہ کا یہ جو نام ہے کسی بھی بھر احمد اللہ سے اللہ کا اس میں آزم کیا ہے امام صاحب رحمت اللہ نے وہی جواب دیا جو ان کے بعد احمد جیلانی رحمۃ اللہ نے جواب دیا دونوں کے جواب ایک شیخ جیلانی رحمۃ اللہ کہ اللہ کا اس میں آزم کیا ہے تو انہوں نے کہا کیا ضرورت ہے جی، کہا دعا قبول نہیں ہوتی اور اللہ کا اس میں آزم بتائیے جس کے ذریعے دعا مانگو اور قبول ہو جائے تو انہوں نے کہا یہ اللہ کا لفظ اللہ کا نام یہی اس میں آزم ہے مگر شرط یہ ہے کہ جب تو یہ دے اللہ کا نام جب تو پڑھے تو تیرے دل میں اس ذات کی بول دوسرے تو یہ تو بہت مشکل ہے تو انہوں نے کہا کہ بغیر سے بھی نماز ہو جاتی مطلب یہ تھا کہ اس نام کو لینے کی شرط یہ ہے کہ جلانی رہ سکتا ہے فرمایا کہ جب اللہ کا نام لوگ تو اللہ کو کتنے بھی صفاتی نام نام ہیں یہ تو کچھ قرآن نے بتا دی اس کے علاوہ آدمی ہیں جو ہم نہیں جانتے اسی لیے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے دعا میں کہا کہ اے اللہ میں تیرے ہر اس نام کے تصدیق سے مانگتا ہوں کل نظر تو نہیں تھا جو اللہ آپ نے خود اپنا نام بھی کے اور اللہ اپنی پوری مخلوق میں سے نے کسی کو اپنا وہ نام بتایا او انتر کتاب اللہ کسی کتاب میں کوئی اپنا جو نام نازل کیا ہے میں اس کے صدقے میں دعا مانگتا ہوں تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا اور پھر یہ کہنا آگے جس رضی اللہ کی روایت میں آگے لفظ آئے ہیں کہ ایسا قیمت نے لگائی نہیں اللہ وہ تیرے نام جو نے وحس کے اپنے خزانوں میں رکھے ہوئے ہیں اور نے کسی مخلوق کو نہ سکھائے ہیں نہ نازم کیے ہیں نہ کسی کتاب میں آئے ہیں خدایا میں تیرے ان ناموں کے سچے مانگتا ہوں جس کا مطلب ہے کہ اللہ کے بہت سے نام ایسے ہیں جو مخلوق کو پتہ ہی نہیں ہے اللہ کیا ہے اللہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو کتنا کچھ دیا ہے یہ جب سے بنی اور جب تک تباہ ہوگی اندازہ لگاؤ صحیح بخاری میں آیا کہ علیہ السلام اور فضر چلے پندرہ جگہ یہ چاہیے اس میں ایک جگہ یہ الفاظ دیا ہے پندرہ سے زیادہ ہی شاید آئی تو وہ کشتی میں جا رہے تھے پار کر رہے تھے کوئی جی- دریا جو بھی چیز ہوگی تو ایک چونٹی نے آ کر پانی پیا اس سمندر سے تو خضر علیہ السلام نے مسا علیہ السلام سے کہا کہ ماں نہ حاضر دور دن حاصل تھا اس سمندر سے اس چڑیا نے کتنا پانی کم کیا ہوگا مسا علیہ السلام نے کہا کچھ بھی نہیں تو جگہ بچہ ایسی بڑی ہو یہ جو اللہ نے آپ کو کا علم دی ہے اور مجھے کا علم دیا ہے اور جب سے یہ کائنات بنی ہے اس وقت سے لے کے کا سارا جو اللہ نے دیا ہے وہ اللہ کے رشتے سے اتنا بھی نہیں دیا گیا اتنا اس چڑیا نے کم انسان جو اچھلتا ہے میں اتنا لکھ پڑ گیا ہوں اتنا اتنا کیا کیا لکھا اور کیا پڑھا یہ ہے حال اصل بات ہے معرفت اللہ کی پہچان جب وہ ہو جاتی ہے تو پھر وہ جو علم آتا ہے وہ چیزیں اور انبیاء ہم بھی علیہ السلام جس چیز کی جس چیز جس جس جہان کی خبر دیتے ہیں تو جہان ہی اور ہوتا ہے ہم اور آپ کی نگاہ دیکھتے ہیں ہم بھی علیہ السلام کی نگاہ اس سے کہیں زیادہ آگے کی چیز دیکھتی ہے وہ شہر کی حقیقت کو پہچانتی ہے ہم شہر کی حقیقت کو نہیں پہچانتی ہم دیکھ سکتے ہیں یہ آگ ہے یہ اسپیکر ہے یہ موم بتی ہے بس کیا چیز ہے اس کی حقیقت کیا ہے کیا کر لیں گے موم ہے موم بتی کو ایک موم کو سانچے میں ڈال کے موم بتی کیا لی بس حملہ علیہ السلام حقیقت جانتے ہیں کہ حقیقت کیا اللہ نے عید کیا ہوا ہوتا ہے حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں امام رحمۃ اللہ علیہ کتاب یہ روایت لائی کہ شادی ہو گئی ایک لڑکے کی اور چند دن بعد بہار کا سفر پیش آ گیا پھر چل پڑا مدینہ منورہ سے جب باہر پہنچے کی وجہ سے بس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑ گیا اس نے ایک دن کیا کہ اپنے گھر سے ہوں تو چلے جاؤ تو صبح جب گیا تو اپنے محلے گلی میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے بالکل جوان جیوی اور بالکل سر پاؤں میں کچھ نہیں اور دروازے پر کھڑی ہے اس سے دونوں دروازے کے جو چوکٹ ہے مزدور ہو چکا اس سے بڑی حیرت آئی ہے کہ میری خیر میں بیوی کا یہ حال ہے تو اس نے غصے سے نیزا ہوا تو اس نے اشارہ کیا روک دیا اس میزا نام ہے اور اس نے کہا اندر جا کے دیکھو کیا تو اس نے اندر داخل ہوا تو دیکھا بہت بڑا اور وہ پھل اٹھایا ہوا تھا اس نے اور وہ لہرا رہا تھا اس نے اس کام کو نیزا مار دیا تو خاتون خود کہتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے کی اللہ کے رسول سانپ تڑپنے لگا اور میرا شور گرا اور یہ بھی تڑپنے لگا اور اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا میں نے سانپ کرا یا شور مجھے کچھ خبر نہیں اب ذرا ہوں کل ان میں کس کی موت پہلے واقع ہوئی کون اتنی جلدی میں مر گیا مجھے نہیں معلوم لیکن ہوا یہ تو رسول اللہ یہ جنات آ جاتے ہیں تو وہ اسے مارا اور نہیں ہے اور آپ نے کہا آئندہ سے مدینہ منورہ میں اگر کوئی کام نظر آئے تو اسے مارنے میں چلتی اگر انہیں کہہ دیا کرو کہ مارتا ہو اور پھر وہ نظر آئے تو اسے مار پھر کئی برس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہہ دیا ہے کہ سابو کی صورت میں نہ آیا کرو تو یہ آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ کو ملنے بھی حاضر ہوتے تھے کسی بھی شکل میں جن آیا کرتے تھے تو نبوت کی نگاہ ہوتی وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ پہچان جاتے ہیں یہ کام نہیں ہے ہے نماز تو نبوت کی نگاہ دیکھتی ہے نہیں دیکھتے اسی لیے اللہ کی جو مار حاصل ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی قسم ایسی چیزیں پتہ ہیں تمہیں اگر پتہ چل جائے نا تو تم اپنے مردوں کو ختم کرنا دو تو اللہ کے نام یہ انبیاء علیہ السلام سے کو جاتے ہیں جو کام کا پھر کرتا رہتا ہے پھر اس پر وہ چیز غالب ہوتا جاتی ہے اسی لیے سلسلہ لکشندیا کے علاوہ باقی جو مشاہد تھے یہ اپنے مریدوں کو اللہ تعالیٰ کے اسما کا عرص بتاتے تھے کہ اللہ کس کام کو اس کی پڑھو اس کام کو اس کی مطلب پڑھو کس قسم سے راہ نکالے گی جو بھی اس سے بیماری سمجھتے تھے بتا دیتے لکشمتیہ سلسلے میں جدید رحمۃ اللہ علیہ اقتصاد شریف میں کسے منا کرتی اللہ علیہ ہمارے سلسلے میں یہ چیز نہیں ہے ہمارے نزدیک اس کا فضل اس کا علاج ہے وہ اس کا علاج ہے تو اس لیے شاہ صاحب رحمت اللہ جب اللہ نے اللہ کے تیسرے نام پہ بات کی ہے یہ تنظیم اس کی ان شاء اللہ نے